میرے اللہ نے چھڑایا ہی جہاد کے لیے تھا میرے اللہ نے رہائی دی تھی جہاد کے ذریعے سے یہ چند نوجوان کسی اسٹیڈیم میں کھیل کر کے یا کسی تاج کے پتے پہ جوا کر کے دشمن کو شکست دے کر نہیں آئے تھے انہوں نے جہاد کے اس عالی مقام کو زندہ کیا تھا جب کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مسئلہ تیری عزت کا مسئلہ ہے یا اللہ یہ مسئلہ تیرے مقام کا مسئلہ ہے یا اللہ یہ مسئلہ تیرے نام کا مسئلہ ہے میں تیرے نام کی عزت کی خاطر عظمت کی خاطر مقام کی خاطر مٹنے کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہو تب اللہ اپنی ساری مخلوق سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی پیٹھ پر کھڑے ہو جاؤ ہوائیں بھی اس کے لیے ہو جاتی ہے بادل بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں زمین بھی اپنے سینے اس کے لیے کھول دیتی ہے فضائیں بھی اس پر مہربان ہو جاتی ہے سمندر بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ان چند نوجوانوں نے اللہ کی عظمت کی خاطر قربانی دی اللہ نے فضا کو ان کے لیے مسخر کیا امرتسر کی زمین کو ان کے لیے مسخر کیا اللہ نے دبئی کے ایئرپورٹ کو ان کے لیے مسخر کیا اللہ نے لاہور کے رن وے کو ان کے لیے مسخر کیا اللہ نے قندہار کی وادی کو ان کے لیے مسخر کیا میرا رب یہ سب کچھ کر سکتا تھا اور جہاد کو اتنی عظمت دے سکتا تھا تو دنیا میں کون سا مائی کا لال پیدا ہوا جو اس زبان کو روک سکے گا